السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 508 یہ سبق بھی ٹو ان ون ہے اور ایک نصیحت یاد رکھنا آج کا ہر مسلمان مرد عورت بلکہ ہر ہر مرد عورت چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو یہود ہو نصارہ ہو کوئی بھی ہو تین کاموں میں لگے ہوئے ہیں نمبر ایک بنانا نمبر دو بچانا نمبر تین بڑھانا کاروبار بناؤ پھر اس کو بچاؤ پھر اس کو بڑھاؤ اور پھر موت آتی ہی آدمی جو ہے مٹی کی چادر اڑو کے سو جاتا ہے مٹی کی لحاف میں وہی چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر چھوٹی سی جگہ میں کیا ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے بنانا بچانا بڑھانا اس لیے یہ سبق میں دے رہا ہوں دھیان سے سنو ایسی چیز بناؤ ایسی چیز بچاؤ ایسی چیز بڑھاؤ جس سے آخرت میں فائدہ ہو بنانا ضروری ہے لیکن ایسی چیز بناؤ جو آخرت کے لیے ہو ایسی چیز بچاؤ جو آخرت کے لیے ہو اس لیے میں کہتا ہوں اپنی نیکیاں بناؤ اپنی نیکیوں کو بچاؤ اور اپنے نیکیوں کو بڑھاؤ اب حدیث سن لیجیے عن ابھی ہو رضی ردی اللہ عن ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بھی وہ یغرس غرسا فقال یا باہور ملدی تغ کل تو غیراسلی کال اللہ من ہادا قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال قل سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ واللہ اکبر یغرس بکل واحدت کبھی فی الجنہ الحدیث رواہ ابن ماجہ ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پودا لگا رہا تھا فرمایا ابو ہریرا کیا لگا رہے ہو میں نے عرض کیا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتا دوں فرمایا حضرت ضرور بتائیے تو فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا ان میں سے ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے سبحان اللہ یہ پودے کی تو ایک مثال ہے کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ اس کا پودا ہے کوئی فلیٹ بنا رہا ہے وہ اس کا پودا ہے کوئی کاروبار بڑھا رہا ہے وہ اس کا پودا ہے ابو ہریرا کا پودا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دیتے ہیں کوئی جو بڑے ٹاور بنا رہا ہے وہ اس کا پودا ہے تو یہ فرمایا کہ یہ سارے پودے جو تم لگا رہے ہو بھائی یہ تو ختم ہو جائیں گے جتنی ضرورت کی چیز ہے اتنا لگا لو باقی جو اتنا یاد رکھنا ضرورت تو آدمی کی پوری ہو جائے گی لیکن خواہش آدمی کی پوری نہیں ہوتی خواہش کا کوئی حد نہیں ہے ضرورت وہ تو چھوٹے مکان میں بڑے مکان میں اس میں اس میں آدمی کے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے اس کے لیے آج تو میری رائے میرے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ دیکھیے میں نے پڑھا میرے لیے جنت میں پودا لگ گیا الحمد للہ دیکھیے میرے لیے دوسرا پودا بھی لگ گیا لا الہ الا اللہ دیکھیے تیسرا پودا بھی لگ گیا اللہ اکبر دیکھیے چوتھا پودا بھی لگ گیا یہ میرے لیے <clears throat> لگ گیا مجھے یقین ہے آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر یہ آپ کے آپ نے اگر پڑھا ہے تو یہ بھی لگ گیا پڑھنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتی لیکن پودا وہاں لگ جائے گا جنت میں اللہ تعالی ہمارے ان پودوں کی وہاں حفاظت کرے میری نصیحت یاد رکھنا بنانا بچانا بڑھانا اور پھر مٹی کے چادر اڑ کے سو جانا یہ انسان کی زندگی ہے کہ مٹی کی چادر ملتی ہے اسے اور کچھ نہیں آخر میں آدمی کروڑوں پتی ہوتا ہے کنگال ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے کیا لے کر گئے قبر میں وہی مٹی کی چادر اس لیے اپنا دین بناؤ اپنا دین بچاؤ اور اپنا دین بڑھاؤ یہ چیزیں وہاں کام آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین